آج کی ہماری یہ نشست عجیب افسردہ سے ماحول میں ہو رہی ہے کہ نہ مجلس کے اندر پیاری امی جی موجود ہیں نہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ابا جی محترم دعائیں کرنے والے موجود ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات کو کہاں سے شروع کیا جائے اور بات کو کس طرف لے جایا جائے اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سچ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے یہ دنیا تو اسی چیز کا نام ہے کہ چلتی رہتی ہے آج کوئی اس دنیا میں ہے کل کوئی نہیں ہوگا آج کی مجلس کے اندر جو لوگ موجود ہیں پتہ نہیں اگلی مجلس کے اندر کس کس کو حاضری نصیب ہوگی کون کون نہیں ہوگا کس کس کو بات کرنے کا موقع ملے گا کس کس کو بات سننے کا موقع ملے گا کس کو یہ مواقع نہیں ملیں گے یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی بہتر جانتی ہے انسان کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کر لے اور آئے دن روزانہ اٹھنے والے جنازے انسان کو اسی بات کی طرف پکار رہے ہیں کہ اے انسان واپس آ جا اے انسان تو اس زندگی کی حقیقت کو سمجھ اے زندگی اس آخرت کی حقیقت کو سمجھ کہ یہ دو چار دن کی زندگی زیادہ دن وفا کرنے والی نہیں ہے اس لیے کسی نے کیا خوب کہا اس نے کہا یا صاحبی لا تغتنم بتنعمی اے میرے دوست تو اس دنیا کی زندگی کو اس دنیا کے عیش و عشرت کو غنیمت مت جان العمر ينفد والنعیم یزول کہ یہ عمر بھی ختم ہونے والی ہے یہ دنیا کے ناز و نعمتیں یہ دنیا کے گھر بار یہ دنیا کی تمام چیزیں چھوڑ جانے والی ہیں ویدا حمل إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً اور جب بھی کوئی تو کوئی جنازہ اپنے کاندوں پر رکھ کر یا کسی جنازے کو قبر کی طرف جاتا ہوا جب تو دیکھ تیکھا تو اس بات کا یقین کر لے کہ اس کے بعد اٹھنے والا جنازہ اور اس کے بعد کندھوں پر سوار ہونے والی لاش وہ تیری ہی ہے جیسے آج چار کندھوں کے اوپر یہ لاش جا رہی ہے جیسے آج یہ پیارا سا شخص دنیا کو چھوڑ کر دنیا سے آنکھیں بند کر کے دنیا کے اندر اپنا سارا کچھ سمیٹ کر اپنے ساتھ اپنے اعمال کو لے کر قبر کے اندر سونے والا ہے فالم بھی ان کا بادہ محمول تو بھی اسی بات کا یقین کر لے کہ کل تیرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے کہ تیرے اپنے ہی پیارے آج تیری خدمت کرنے والے آج تجھ پر اپنا سب کچھ نشاور کرنے والے کل اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ تجھے اپنے کندھوں پر سوار کر کے قبر کے اندر لٹا کر آ جائیں گے روزانہ یہی آوازیں لگتی ہیں اللہ ساکن القصر المعلہ اور بڑے بڑے محلات کے اندر رہنے والوں عن قریب ان ترابی بہت جلد تم سب کو مٹی کے اندر دفن ہو جانا ہے لہو ملک یونادی کل اور ایک فرشتہ روزانہ یہ آوازیں دیتا ہے روزانہ آسمان سے اتر کر یہ آوازیں دیتا ہے لدو للموت وبنو للخرابی کہ اپنی موت کی تیاریاں کرو اور اس دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑو اس دنیا کے اندر سب کچھ خراب ہو جانے والا ہے اس دنیا کے اندر کچھ باقی رہ جانے والا نہیں انسان کے لیے یہی دو گز کا یہی چھ گز کا مکان ہی انسان کا آخری مکان ہے جہاں پر انسان کو بہت لمبی عمر گزارنی ہے ہر انسان کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ انسان آخرت کی تیاری کر سکے کامیاب انسان وہی ہے جو دنیا سے چلا گیا اور ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے ہر شخص کو دنیا کے اندر اپنا وقت مقرر پورا کر کے اپنا رزق کھا کر اس دنیا سے چلے جانا ہے خوش قسمت وہ شخص ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے تو اس کے پیچھے اس کی نیکیاں اس کے نیک اعمال چلتے رہے اس کے پیچھے باقی سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ رہنے والا نہیں ہے بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے دولت مند بڑے بڑے دنیا دار سب کچھ جب اس دنیا سے گئے تو بڑے بڑے ذل جیسے اور سکندر جیسے جب اس دنیا کے اندر سے گئے تو وہ خالی ہاتھ تھے صرف دو گز کپڑا ان کے جسم کے اوپر تھا اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس انسان روزانہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن انسان غافل ہے انسان کو روزانہ قرآن پاک کی آیات جھنجھوڑ جھنجوڑ کر کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین انسان کو روزانہ جھنجھوڑتے ہیں روزانہ قبرستان آباد ہو رہے ہیں دنیا ویران ہو رہی ہے آج کے دن کے اندر ہی صرف صبح سرحد کے اندر ہزاروں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے آج کے اخبارات کے اندر آج کی خبروں کے اندر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بارش اور طوفان اور سیلاب نے لاکھوں لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا ہے ہزاروں لوگ اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں لاکھوں بچے سڑکوں کے اوپر یتیمی کی حالت میں آ چکے ہیں لاکھوں مائیں بہنیں سڑکوں کے اوپر اپنے گھر سے بے گھر ہو کر نکل چکی ہیں وہ بڑے بڑے مکانات وہ بڑے بڑے محلات کہ جن کو دنیا کا سرمایہ سمجھا جاتا تھا آج پانی کے اندر بہ کر خط و خاشاک کی طرح بہ چکے ہیں گھروں سے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں آج ان کے سروں کے اوپر چھت موجود نہیں ہے آج ان کو کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ موجود نہیں ہے نکلنے کے لیے راستہ موجود نہیں ہے اور وہ کھلے آسمان تلے بیٹھی ہوئی اللہ رب العزت کی نصرت کو پکار رہی ہیں یہ روزانہ کے دنیا کے تماشے ہیں جو دنیا کے سامنے نظر آ رہے ہیں لیکن انسان نہیں سنبھر رہا انسان نہیں سدھر رہا انسان اللہ رب العزت کی طرف واپس نہیں لوٹ رہا اللہ کی بندیوں اللہ کا قرآن پکار رہا ہے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کسی مشکل راستے کا انتخاب نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے کبھی بھی انسانوں کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں سنا کہ جس پر چلنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے یا وہ ایسا راستہ ہو کہ جس کے اوپر چلنا کانٹوں کی طرح چلنا ہو نہیں اللہ رب العزت نے انسان کو تو بہانے دے دے کر انسان کو جنت کا راستہ بتایا ہے کہ انسان تو واپس آ جا جنت کی طرف واپس آ جا آج جب کوئی سمجھانے کی بات کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں مولویوں کو شاید لوگوں کا ہنسنا لوگوں کا مسکرانا لوگوں کا دنیا کے اندر ہنسنا کھیلنا اچھا نہیں لگتا شاید ان مولویوں کو دنیا کی رسومات اچھی نہیں لگتی اس لیے یہ رات دن یہی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں چیز کو چھوڑ دو فلاں چیز کو چھوڑ دو گھروں کے اندر سے ٹی ویاں نکال دو بے پردگیاں چھوڑ دو بے حیاں چھوڑ دو یہ ساری باتیں مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں دین پر چلنا انہوں نے مشکل کر دیا ہے یہ ہمیشہ جہنم سے ڈراتے رہتے ہیں کہ فلاں کام کرو گے تو جہنم کے اندر جلا دیے جاؤ گے فلاں کام کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ بن جائے گا فلاں کام کرو گے تو اس طرح انجام ہو جائے گا یہ دن رات جڑاتے رہتے ہیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے اور انسان کو جنت کے اندر داخل ہونے کا راستہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے آسان فرما دیا ہے کسی نے مشکل نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر انسانوں کے لیے بڑی بڑی نعمتیں اور بڑے بڑے انعامات رکھ دیے ہیں اس لیے کہ یہ انسان اللہ رب العزت کی بہت پیاری مخلوق ہے اللہ رب العزت نے اس کو بہت ناز اور نخرے کے ساتھ بنایا ہے اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ رب العزت نے اس کے لیے کائنات کو سجایا اللہ رب العزت نے اس کے لیے زمین کو بچھایا اللہ رب العزت نے اس کے لیے آسمانوں کو بنایا اور اللہ رب العزت نے فرمایا ما یفعل اللہ شکرتم و آمنتم او ایمان والو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا تم تو اپنی بنائی ہوئی مخلوق ہو انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی چھوٹی سی چیز بنائے تو اس کو توڑتے ہوئے دل کے اندر درد ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے تو کیا اللہ رب العزت کو تکلیف نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنے بنائے ہوئے انسانوں کو آگ میں جلائے گا اللہ رب العزت ایسا نہیں چاہتا اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ انسانوں کو عذاب دے اللہ رب العزت انسانوں کو بہترین مواقع نصیب فرماتے ہیں بار بار اللہ رب العزت کی طرف سے جھنجھوڑا جاتا ہے انسان کو کہ انسان تو واپس آ جا آج ہم نے اپنی زندگیوں کو معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العزت ہماری ان دینی مجالس کو قائم و دائم رکھے خدا کی قسم یہ دینی مجالس کسی ذاتی غرض کے لیے منعقد نہیں کی جاتی اور نہ ان کا مقصد کسی کے اوپر اپنے علم کا روک جھاڑنا ہوتا ہے اور نہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی خدا نخواستہ دوسرے لوگوں کو گناہ گار سمجھ کر ان کو سمجھانے کی بات کرنا مقصد ہوتا ہے نہیں اللہ کی بندیوں مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے جمع ہو جائیں اللہ کے حضور بیٹھ جائیں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دو آنسو بہا لے اللہ رب العزت کے دین کی بات سن لیں میں اور آپ ہم سب مسلمان ہیں ہمارے دلوں پر دین کی بات اثر کرتی ہے ہمارے دلوں پر قرآن کی بات اثر کرتی ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا فضکر فعین ذکرات مومنین ایمان والوں کو اللہ کے دین کی بات سنایا کرو اس لیے کہ اللہ کا ذکر ایمان والوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے اللہ رب العزت اسی ذکر کے ذریعے سے انہی مجالس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دیں گے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں گے اور انشاءاللہ ہم میں سے کسی کی آنکھ سے بہنے والا کوئی آنسو کسی کا اٹھا ہوا ہاتھ اللہ رب العزت کو ایسا پسند آئے گا کہ اللہ رب العزت سب کا بیڑا پار فرما دیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت نے دین کے راستے کو بہت آسان فرمایا ہے ہم نے اپنے لیے دین کے راستے کو مشکل کر دیا ہے ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کیسے نہ بولیں ہم کہتے ہیں غیبت کیسے نہ کریں ہم کہتے ہیں گھروں ٹی ٹیویاں کیسے نکال دیں ہم کہتے ہیں کہ پردہ داری کا نظام گھروں کے اندر کیسے قائم کر دیں ہم رسومات کو کیسے چھوڑ دیں ہم شادی بیاہ کے اندر بری رسومات کو اور حرام کاریوں کو کیسے چھوڑ دیں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا تانے دیں گے انہی چیزوں نے انسان کو گمراہیوں کے اندر پھینک دیا ہے حالانکہ یہی انسان ہوتے ہیں جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو بس صرف سب سے بڑی وفا کرنے والا بھی کوئی ہو تو وہ صرف قبر تک ساتھ جاتا ہے اس کے بعد قبر پر مٹی ڈال کر سب کچھ بھول بھلا کے واپس آ جاتا ہے اس سے آگے کوئی ساتھ نہیں دیتا پھر کوئی نہیں کھڑا ہوتا آج جس دنیا سے ڈرتے ہیں کہ وہ دنیا کیا کہے گی آج جس دنیا کے لیے ساری حرام کاریاں کرتے ہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے کہ یہ بھوکے ہو گئے یہ دت نوس ہو گئے یہ ظالم ہو گئے یہ تو پتہ نہیں کتنے بنیاد پرست ہو گئے دنیا والے کیا کچھ کہیں گے جس دنیا کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں وہ دنیا چھوڑ کر چلی آتی ہے سب کے سامنے سب کے سامنے سارا کچھ چھوڑ کر چلی جاتی ہے وہ دنیا ہاتھوں سے نکل جاتی ہے پھر انسان کے کام کچھ نہیں آتا تو میں عرض یہ کر رہا تھا آج میرے الفاظ اور میرا ذہن اور میرا دل میرا ساتھ نہیں دے رہا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کیا بات عرض کروں اور کیا گزارش کروں بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جس دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے خدا کی قسم وہ دین مشکل نہیں ہے اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی راحتیں رکھ دی ہیں اللہ رب العزت نے اسی دین کے اندر ہمارے لیے عزت رکھی ہے اللہ رب العزت نے اسی دین کے اندر ہمارے لیے بقا رکھی ہے اللہ رب العزت نے اسی دین کے اندر ہمارے لیے اطمینان اور سکون رکھا ہے آج دیکھ لیجئے قرآن کی دو آیات پڑھ لیں پانچ نمازیں پوری پڑھ لیں اللہ کے احکامات کو مانے خدا کی قسم گھروں کے گھر آباد ہو جاتے ہیں دل کے اندر ایسی خوشی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کا شوق ہوتا ہے اور یہ بے حیاں یہ بے پردگیاں یہ دن رات کی غیبتیں یہ جگل خوریاں یہ جھوٹ بولنا یہ زبان کا غلط استعمال کرنا یہ دنیا کی رسومات کے اندر پڑھنا یہ بدکاریاں کرنا یہ سب کچھ انسان کو کہاں لے جا پھینکتا ہے اس کا ہم سب کو اندازہ ہے انسان جھوٹ بول کر بیٹھا ہو تو دل کے اندر کتنی نفرت ہو رہی ہوتی ہے اپنے آپ سے انسان غیبت کرتا ہے مجلس سجاتا ہے لیکن وہ مجلس ختم ہوتے ہی انسان کے دل کے اوپر سیاہ نکتے لگ جاتے ہیں کیسا بوجھ سا ہو جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر کتنا انسان کا دل گھٹا گھٹا رہتا ہے اور پھر انسان کو یہ خوف لائق ہو جاتا ہے کہ میں نے جس کی غیبت کی ہے اب اس کو پتہ چل جائے گا تو پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا انسان اسی ڈر کے اندر نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے اور اگر ایک انسان ہو تو اس کو کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا اور سچی بات یہ ہے حقیقت بات یہ ہے کہ انسان جتنا جھوٹ بولتا ہے اتنا جھوٹ ہی اسی کے ساتھ بولا جاتا ہے جب انسان اپنے بڑوں چھوٹوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بڑے چھوٹے اس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں جب انسان اپنی مجلسوں کے اندر غیبت کرتا ہے تو اس کی بھی دوسری مجلسوں کے اندر اتنی ہی غیبت کی جاتی ہے جتنی کہ وہ غیبت کرتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ رب العزت نے اس دین کو آسان بنایا ہے گزشتہ ہماری مجالس کے اندر جہنم کا تذکرہ ہوتا رہا جنت کا تذکرہ ہوتا رہا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت تو انسان کو جنت کے اندر داخل کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں اللہ رب العزت موقع دیتے ہیں انسان انسان کو کہ جنت کی طرف واپس آ جائے انسان اللہ کے دین کی طرف واپس آ جائے انہی موقعوں میں سے ایک بہت بڑا موقع اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جہنم سے خلاصی کا جنت میں داخل ہونے کا اللہ رب العزت کی نعمتوں اور رحمتوں کو لوٹنے کا ذریعہ بنایا ہے اللہ رب العزت نے بہت بڑا مہینہ ہے اور یہ اسی مہینے کی شان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس یہ دعا سکھائی کہ ایمان والو یہ دعا مانگا کرو اللہ بارک لنا فی رجب و اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر برکت نصیب فرما وبلغنا الى رمضان اور اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی نعمت نصیب فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تھا جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا شروع کر دیتے تھے یعنی اپنی زندگی کی دعا مانگتے تھے کہ ربا مجھے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دینا یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے وہ مہینہ آج ہمارے گھروں کی طرف آ رہا ہے وہ مہینہ ہمارے معاشرے کے اندر آ رہا ہے ہم سب دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر نصیب فرما ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان کے مہینے کی آخری تاریخوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو رمضان المبارک کی اہمیت کے اوپر ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہم آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج کی اپنی مجلس کے اندر آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا وہ خطبہ اسی کو نقل کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ربا ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق ادا فرمانا اللہ کی بندیوں اپنے کان کھول کر اپنے دل کے کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات سننا اور پھر رمضان المبارک کا جو مہینہ اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے اس کی خوب خوب قدر کرنا کہ جب وہ رمضان کا مہینہ ہم سے جائے تو اللہ کرے وہ راضی ہو کر جائے ہمارے لیے بخششوں اور مغفرت کا ذریعہ بن کر جائے ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطبہ ارشاد فرمایا فی آخر یوم من شابان کے آخری دنوں کے اندر یہ شابان کا مہینہ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے اسی کی آخری تاریخوں کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا فقال اور فرمایا یا الناس اے لوگو قد ازلکم شہر عظیم مبارکن کہ تم پر ایک سایہ کرنے والا ہے اور تم پر آنے والا ہے ایک بہت برکتوں والا بہت بڑا مہینہ تم پر آنے والا ہے لیلت خیر من الف شہر یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات پیدا فرمائی ہے ایک ایسی رات اللہ رب العزت لاتے ہیں جو کہ رات ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہوتی ہے کیا مطلب ہے اس چیز کا اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی برکت رکھ دی ہے کہ کوئی شخص اگر ایک ہزار مہینے تک عبادت کرتا رہے اللہ رب العزت سے مانگتا رہے تو اس کو اللہ رب العزت کا جتنا قرب حاصل ہوگا وہ سارا کا سارا قرب اللہ رب العزت اس ایک رات کی عبادت کے اندر انسان کو نصیب فرما دیں گے اور وہ رات اسی مہینے کے اندر آنے والی ہے اسی مہینے کے اندر آنے والی ہے فی القدر وما ما القدر القدر من الف اللہ کا قرآن کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ رات کیسی رات ہے وہ لیلت القدر کی رات ہے اور وہ رات انسان کے لیے ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے اب اندازہ کرو اللہ رب العزت کے احسانات کا اللہ رب العزت کی رحمت کا کہ کوئی شخص ایک ایک ہزار مہینہ پورا ایک ہزار مہینہ عبادت کرے تو وہ نہیں کر سکتا اللہ رب العزت نے اس ایک ہزار مہینے کے برابر ایک رات نصیب فرما دی کہ اس رات کے اندر عبادت کر لو تمہیں وہ مقامات اور وہ رحمتیں اور وہ برکتیں مل جائیں گی جو تمہیں ایک ہزار مہینے کے اندر بھی نصیب نہیں ہوگی اب دیکھو میرا اللہ محبت کرتا ہے نا انسانوں سے میرے اللہ کو میں اور آپ پسند ہیں نا اس لیے میرے اللہ نے ایسی رات ہمیں دے دی کہ ایمان والو واپس لوٹ آؤ تو میں تمہیں ایک ہزار مہینے کی نیکیا ایک رات کے اندر دے دوں گا اور پھر اللہ کے اللہ کے نبی نے فرمایا شاہ جال اللہ محفری اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض بنا دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں بہانوں سے چھوٹے چھوٹے بہانوں کے ساتھ اس مہینے کے روزوں کو مت چھوڑو اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ چھوڑ دیا اور پھر اس نے اس کی قضا بھی کر لی اگر وہ ساری زندگی روزے رکھ کر اس کی قضا کرتا رہے تو پورے زمانے کے روزے بھی رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے اتنی شان والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں روزوں کو فرض کر دیا اور فرمایا وقیام الطین تتوان اور اللہ رب العزت نے اس رات کے قیام کو یعنی تراوی کی نماز کو اللہ رب العزت نے سنت اور نفل بنا دیا ہے کہ انسان یہ تراوی کی نماز پڑھے اللہ کا قرآن پڑھے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اجر ملتا رہے گا من تقرر بھی خطلطن کان کمن سواہو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی سچی زبان سے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص بھی اس مہینے میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت عام مہینوں کے اندر فرد عبادت کے برابر اس کو اجر دیتے ہیں سبحان اللہ و بحمدی اتنا بڑا اجر کہ کوئی شخص اس مہینے کے اندر نفل عبادت ادا کرے تو اللہ رب العزت اس کو فرد عبادت کا اجر دیتے ہیں کیسا مبارک مہینہ ہے آئے گا اور چلا جائے گا کتنی جھولیاں بھر کر چلا جائے گا اور کتنی جھولیاں پتہ نہیں خالی رہ جائیں گی کتنے لوگ اس مہینے سے معروم ہو جائیں گے اور کتنے لوگ ہوں گے جو لوٹ لوٹ کر اللہ رب العزت سے ایک مہینے کے اندر بہت کچھ لے لیں گے اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شاہ صبر اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر صبر کرے اپنی بھوک پر اپنے پیاس پر اپنی شہوات پر اپنی لذات پر اپنی زبان پر اپنے ناک پر اپنے کان پر انسان اپنی شرم گاہ پر انسان صبر کرے اس مہینے کے اندر تو اس مہینے کے اندر کوئی نیکی کی جائے تو اس نیکی کا اجر فرض ادا کرنے کے برابر ملتا ہے ایسے ہی جب گناہ کریں گے تو اس گناہ کا جو اجبال ہے اور اس گناہ کا جو عذاب ہے تو وہ بھی بہت بڑا پڑتا ہے انسان پر جتنی بڑی نیکی ہوتی ہے اتنا بڑا ہی پھر گناہ کا وبال پڑتا ہے اور فرمایا کہ وہ صبر و ثواب حل اور یہ صبر جو ہے اس کا ثواب اللہ رب العزت کے یہاں جنت ہے وہ جنت کے جس کے اندر نہریں بہتی ہیں وہ جنت کے جس کے اندر بڑے بڑے باغات ہیں وہ جنت کے جس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے دودھ اور شہد اور شراب کی نہریں رکھ دی ہیں وہ جنت کے جس کے اندر انسان کو ہر چیز ملے گی وہ جنت کے جس کے اندر انسان کو موت کا خطرہ بھی نہیں ہوگا جس کے اندر انسان کو کبھی موت نہیں آئے گی اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شار المواسات اور یہ مہینہ رحم دلی کا معاملہ ہے مہینہ ہے آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ غم خاری کرنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ اس مہینے کے اندر ایمان والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ غم خاری کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ غم بانٹنے چاہیے ایک دوسرے کے غموں کے اندر شریک رہنا چاہیے ایک دوسروں کے ساتھ اجر کے اندر شریک رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو اچھا بنانا چاہیے ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے کسی کے پاس کوئی چیز ہے اور وہ دوسرے کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کا زیادہ مستحق ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے اس مہینے کے اندر اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا وشار فی فی رزق المومن اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کے رزق میں زیادتی فرما دیتے ہیں ایمان والوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں ایمان والوں کے رزق کے اندر برکت کر دی جاتی ہے برکت کس چیز کا نام ہے برکت اسی چیز کا نام ہے کہ عام مہینوں کے اندر ایک ہزار روپے کے اندر انسان کی گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی لیکن اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اسی ایک ہزار کے اندر اتنی برکت دے دیں گے کہ گھر کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے اور انسان خوش خوش رہے گا یہ برکت نصیب ہو جائے گی انسان کو اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی شخص اگر کسی روزے دار کو افطاری کرا لے گا کسی روزے دار کو افطاری کے اندر شریک کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کان مغفرت الجنوبی ہی مبثرت کو رقبتی ہی من النار اللہ رب العزت اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس شخص کی گردن کو آپ سے آزاد فرما دیں گے اللہ اکبر اتنا بڑا اجر کسی روزے دار کو افطاری کرانے کا کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو افطاری کرائی اللہ رب العزت اتنا اجر دیں گے کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کے لیے جہنم سے خلافی کا فیصلہ فرما دیں گے اور پھر یہ بھی نہ ہو کہ جس کو روزہ افطار کرایا گیا ہے اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی اس کو بھی پورا پورا اجر ملے گا اور یہ جو افطاری کروانے والا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی پورا اجر دیں گے اور پھر اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنی وسعت ہو کہ وہ شخص روزے داروں کو افطاری کرا سکے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افطاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو اگر ایک گٹھلی کھجور یا ایک گلاس پانی کا یا کسی نے ایک دو گھونٹ لسی کے بھی کسی کو پلا دیے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا اجر نصیب فرما دیں گے اتنا اجر اس کو دے دیں گے اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو وہ ایک گلاس پانی بھی کسی کو محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ رب العزت سے اجر کی نیت کے ساتھ کسی کو ایک گلاس پانی پلا دے گا یا ایک گتلی کھجور دے دے گا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی مغفرت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم سے نجات کے فیصلے ہوتے ہیں اس مہینے کا اوبر رحمت ہے اس مہینے کا درمیان مغفرت ہے اور اس مہینے کا آخر جو ہے وہ انسان کے لیے جہنم سے خلاصی ہے اس لیے اللہ کے بندیوں اس مہینے کے اندر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے سارے معمولات چھوڑ چھاڑ کر اپنے دنیا کے تمام کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جاؤ صبح سے لے کے شام تک اللہ رب العزت سے مغفرتیں رحمتیں اپنے گھروں کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے اللہ رب العزت سے مانگو جس نے اس مہینے کو قیمتی بنا لیا خدا کی قسم اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے یہ کسی مولوی کا وعدہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت پورا سال اس کے لیے رحمتیں اور بخشیں فرما دیں گے پورا سال اس کے لیے آسان فرما دیں گے گھروں کے اندر پریشانیاں آج گھر گھر کے اندر پریشانی ہے ہر کوئی پریشان ہے کہ اولاد نافرمان ہے ہر کوئی پریشان ہے کہ گھروں کے اندر روزی پوری نہیں ہے ہر کوئی پریشان ہے کہ گھروں کے اندر امن اور سکون نہیں ہے ہر کوئی پریشان ہے کہ دلوں کے اندر چین اور قرار نہیں ہے خدا کی قسم اس رمضان المبارک کے آنے والے مہینے کی قدر کر لو دیکھو اللہ رب العزت کیسے پوری زندگی کو آسان فرما دیتے ہیں پورے گیارہ مہینے کا راشن پورے گیارہ مہینے کی رحمتیں پورے گیارہ مہینے کی مغفرتیں پورے گیارہ مہینے کی برکتیں اللہ رب العزت سے اس مہینے کے اندر لوٹنے کا عزم کر لیں کہ ربا بس اس مہینے کے اندر سب کچھ کریں گے آج جاتے ہی میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے آپ کو آپ کو ایمان کا واسطہ آپ کو قرآن کا واسطہ آپ کو پیارا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کا واسطہ آقا کی راتوں کو جاگنے کا واسطہ میرے آقا اپنی امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے میرے آقا اللہ سے رو رو کر مانگا کرتے تھے کہ ربا میری امت کی کسی ماں بہن کو میری امت کے کسی بزرگ بچے کو جہنم میں داخل نہ کرنا اس لیے کہ وہ جہنم بہت سخت ہے میرے آقا مانگتے تھے کہ ربا میری امت میں سے کسی کو قبر کے اندر عذاب مت دینا میں آپ کو آقا کی انہی آہوں کا میں آپ کو آقا کے انہی آنکھوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ واپس جا کر گھروں کے اندر ٹی ویوں کو بند کر دو قرآن پاک کو صاف ستھرا کر کے نکال دیں اور ان کو گھر کے اندر نکال کر رکھیں اور پڑھیں اس پر عمل کریں اور اس مہینے کے اندر خوب عبادتیں کریں اللہ کو راضی کریں گھروں کے اندر سے بے پردگی کو ختم کر دیں جا کر گھروں کے اندر اعلان کر دیں کہ آج سے ان گھروں کے اندر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے اور ہمارے گھروں کے اندر بے پردگی منع ہے غیر محرموں کا آنا منع ہے جو غیر محرم لوگ ہیں وہ گھروں کے اندر آئیں آ کر اپنی بیٹھک کے اندر بیٹھے پردے کے اندر بیٹھے کھائے پیے اکرام کروائیں اپنا اور واپس چلے جائیں سب اس چیز کا عزم کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان کے پورے مہینے کے اندر کوئی گناہ نہیں کریں گے بلکہ اپنے گھروں کے اندر سے ان گناہوں کو نکال دیں گے اللہ کرے کہ یہ ایسا مہینہ ہمارے لیے بن جائے انشاءاللہ شاء آگے اس مہینے کے اندر دروس کا سلسلہ جاری رہے گا اور میں آگے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت نے موقع دیا اور زندگی نے وفا کی تو میں انشاءاللہ شاء آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے کتنے بڑے بڑے خزانے اور کتنے بڑے بڑے ذخیرے رکھے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی خطبے کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب الیہ اللہ کا استغفار یہ زیادہ کیا کرو اور کلمہ توحید زیادہ پڑھا کرو اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت سے جنت مانگا کرو اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر جنت بانٹتے ہیں اللہ رب العزت روایات کے اندر آتا ہے کہ روزانہ رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ رب العزت ایسے دس لاکھ انسانوں کے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ جن دس لاکھ آدمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ہر رات ایسی آئے گی کہ جس میں دس لاکھ انسانوں کے لیے اللہ رب العزت خلاصی کا فیصلہ فرمائیں گے میری ماؤ بہنوں ہر رات کو اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھ جانا اور اللہ سے کہنا کہ ربا آج تو نے دس لاکھ انسانوں کو بخشنا ہے آج میرا نام بھی ان دس لاکھ انسانوں میں لکھ دینا میری اولاد کا نام بھی ان دس لاکھ افراد میں شامل کر لینا میرے بال بچوں کا نام بھی دس لاکھ افراد میں شامل کر دینا میرے ماں باپ کا نام بھی ان دس افراد دس لاکھ میں شامل کر لینا میرے بہن بھائیوں کا نام بھی دس لاکھ میں شامل کر لینا رب سے مانگنا انشاءاللہ رب ضرور دے گا رب کے خزانے تو لوٹ لوٹ کر اس مہینے کے اندر آتے ہیں رب کی رحمتیں اس مہینے کے اندر آتی ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے آسمانوں سے روزانہ فرش سے اتر اتر کر اس مہینے کے اندر آواز دیتے ہیں حل من مستفرن اور کوئی ہے جو اللہ سے مانگے اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا ہو میں اس کی مفقرت کر دوں حل من مستدرکن کوئی ہے اللہ سے رزق مانگنے والا جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کے لیے رزق کو کھول دوں حل من تائبین اللہ کوئی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کہ جس کے لیے میں اس کی توبہ کو قبول کروں اس کے رجوع کو قبول کروں روزانہ اس مہینے کے اندر یہ آوازیں لگے گی روزانہ اس مہینے کے اندر فرشتے آوازیں لگائیں گے اور ایسا نہ ہو کہ زمین کے اندر ہم بیٹھے ہوئے بے پردگیاں کر رہے ہوں ہم زمین پر بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہوں ہم زمین پر بیٹھے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوں ہم زمین پر بیٹھ کر غیبتیں کر رہے ہوں ایسا نہ ہو رب کے فرشتے آئیں اور ہمیں اس حالت کے اندر دیکھیں اللہ کرے کہ ہمارا یہ مہینہ ایسا گزرے کہ رب کے فرشتے ہماری طرف سے دعائیں لے کر جائیں ہمارے لیے سفارشیں کرتے ہوئے جائیں تو اللہ کے نبی نے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ نصیحتیں فرمائی اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا ومن سکاسا امن سک اللہ من حوضی شربت اللہ یز امحدہ یز خل کہ اس مہینے کے اندر کوئی شخص بھی کسی روزے دار کو اگر پانی بھی پلا دے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو میرے حوض سے پانی پلائیں گے یعنی حوض کوثر سے پانی پلائیں گے اور ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے پینے کے بعد اس شخص کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دیں گے سبحان اللہ و بحمدی تو کثرت سے نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کریں گے زیادہ سے زیادہ روزے داروں کو افطاریاں کرائیں گے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے بخشش اور مغفرت مانگیں گے اللہ رب العزت سے توبہ کریں گے اسی طریقے سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے اور اللہ کا جو نظام ہے میں آپ حضرات سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا کا نظام بہت مختصر بنایا ہے اور ہمارا علم اور ہماری نگاہیں بہت محدود ہیں اللہ رب العزت کی بہت بڑی بڑی کائناتیں اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا نظام ایسا ہے کہ جس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نظام موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے استقبال کے لیے سب فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور بڑے بڑے اللہ رب العزت نے رحمت کے معاملات فرمائے ہیں اور اللہ کے نبی نے انسانوں کو یہی حکم فرمایا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے کا استقبال کرو جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ دعا کی کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں اس یہ مہینہ نصیب فرما اور ہماری زندگیاں اس مہینے تک طویل فرما دے اللہ رب العزت سے زندگی مانگے کہ یا اللہ ہمیں زندگی نصیب فرما تاکہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملے اور ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے کا استقبال ابھی جاتے ہی اپنے گھروں کے اندر شروع کر دیں اپنے گھروں کو صاف ستھرا کریں نماز کی جگہ بنائیں تلاوت کی جگہ بنائیں افطاری کی جگہ بنائیں گھروں کے اندر سے گندگیاں نکال دیں غلازتیں نکال دیں پاک قسم کی صاف ستھری چادریں بچھائیں جا نمازیں بچھائیں گھروں کے اندر خوشبوئیں لگائیں یہ سارا کچھ کریں اس لیے کہ اللہ رب العزت کی عادت یہی ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کے بابرکت مہینے کے استقبال کے لیے ایسا فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یقول کہ وہ فرماتے ہیں ان الجنت لتبخر من الحول الحول الى لدخول رمضان کہ اللہ رب العزت جنت کو جنت کو اللہ رب العزت سجاتے ہیں اور جنت کو اللہ رب العزت مہکاتے ہیں اور جنت کے اندر اللہ رب العزت دھونیا دیتے ہیں خوشبوئیں لگاتے ہیں پورا سال رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے استقبال کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے جنت کے اندر چراغاں کیا جاتا ہے جنت کے اندر خوشبوئیں مہکائی جاتی ہیں اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور پھر فرمایا فیضا کانت اول من شہری رمضان جب پہلا پہلی رات ہوتی ہے رمضان کے مہینے کی جب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے یہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی زبان کا فرمان ہے فرمایا حبت ریح تحت العرش کہ ایک ہوا چلتی ہے عرش کے نیچے سے اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے یقال الحل مشیرہ وہ ہوا کے جس کا نام مشیرہ رکھا گیا ہے وہ ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جنت کے اندر پتے ہلنے لگتے ہیں اور جنت کے اندر لگے ہوئے موتیوں کی ڈالیاں ہلنے لگتی ہیں اور جنت مسکرانے لگتی ہے اور جنت مہک اٹھتی ہے اس ہوا کے ساتھ یہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے اندر پہلی رات کو ایسا ہوتا ہے اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جنا اور اسی رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العزت جنت کے اندر رہنے والی حوروں کو حکم فرماتے ہیں اور وہ جنت کے تاپوں کے اندر آسمانوں کے اوپر آ جاتی ہیں اور پھر وہ زمین کے اوپر آواز دیتی ہیں حل من اللہ ہو کہ اللہ تبارک سے کہتے ہیں کہ ربا زمین پر کوئی ایسا ہے جو اللہ رب العزت کو راضی کر کے ہم سے نکاح کر لے اور پھر کہتی ہیں یا رضوان الجنہ ما اور پھر وہ جنت کے جو داروغے ہوتے ہیں جنت کے جو پہرے دار ہوتے ہیں ان سے پوچھتی ہے کہ آج جنت اتنی سجائی گئی ہے کیا معاملہ ہے آج جنت کو اتنا سجایا کیوں کیا ہے تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جنت کو اس لیے سجایا گیا ہے کہ ہاتھ ہی اول من شہر رمضان کہ آج یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے اس لیے جنت کو سجایا گیا ہے فتحت ابواب الجنت للصائمین اور آج جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر روزے رکھیں گے ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اور فرمایا ویا رضوان الجن ویا مالک اور اے مالک اے جہنم کے داروغے من امت محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج جہنم کے دروازوں کو بند کر دو ان لوگوں کے لیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے روزہ رکھنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دو تو یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر آسمانوں پر اور جنتوں کے اندر یہ تیاریاں کی جاتی ہیں تو اندازہ تو کرو اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کو سجا کر بیٹھے ہیں اللہ رب العزت ہمارے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی جماعتیں اتار رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ایک ایک نیتی دیکھی پر ایک ایک رات کے اندر ہزار ہزار راتوں کے نعمتیں اور ہزار ہزار راتوں کی برکتیں نصیب فرما رہے ہیں تو کیا بدبختی نہ ہوگی کہ ہم اس مہینے کا استقبال نہ کریں کیا ہمارے لیے یہ بدبختی کا معاملہ نہیں ہوگا کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنی زندگیوں کو نہ بدل لیں اپنی روش کو نہ بدل لیں اپنے لیے جنت کو نہ کما لیں بس ایک روایت عرض کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے ممبر سے اتر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد کے ممبر کی سیڑھیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیڑھی سے اترے تو فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی سے اترے تو فرمایا آمین پھر تیسری سیڑھی سے اترے تو فرمایا آمین صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کس بات پر فرمایا فرمانے لگے کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے آسمانوں سے اور انہوں نے تین دعائیں فرمائی تین بد دعائیں فرمائی اور میں نے ان تین بد دعاؤں پر آمین کہا یقین کیجئے کتنا بڑا انسانوں کے اوپر یہ وبال ہوگا کہ دعا کرنے والا اللہ کا نیک فرشتہ جبرائیل اور اس پر آمین کہنے والے اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نے رو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تین بد دعائیں کیا تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بوڑھے ماں باپ دیے بوڑھے والدین دیے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہیں کمائی ایسا شخص ہلاک ہو جائے اور میں نے کہا آمین اور دوسری بد دعا جبرائیل امین نے یہ فرمائی کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہلاک ہو ایسا شخص کہ جس کے سامنے دنیا کے اندر آپ کا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا ایسا شخص ہلاک ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین اور تیسری بد دعا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے یہ فرمائی کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو دنیا کے اندر رمضان المبارک کا بابرکت مل مہینہ ملا اور اس نے اس مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کر کے اپنے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ نہ کرا لیا ایسا شخص ہلاک ہو جائے اللہ کے نبی نے فرمایا آمین تو اللہ کی بندیوں اس چیز کا عزم کرو نیت کرو اس چیز کی اور دعائیں کرو سب کے لیے ہمارے لیے بھی اپنے لیے بھی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 مالک جتنے چھوٹے بڑے اس مجلس کے اندر حاضر ہیں مالک مالک ہم سب آپ سے جھولی پھیلا کر ہاتھ پھیلا کر مالک آپ سے بھیک مانگتے ہیں مالک ہم سب کے سبیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے دیجیے مالک جتنے بھی گناہ ہوئے بھول چوب کر ہوئے جان بوجھ کر ہوئے جتنے بھی گناہ ہوئے مالک ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں مالک مالک سچے دل سے آپ سے معافی مانگتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے دیجیے مالک ہمارے گناہ بہت ہیں مالک مالک ہماری لفظ بہت ہیں ہماری خطائیں بہت ہیں مالک پر ہم آپ کے بندے ہیں مالک مالک آپ کی رحمت سے زیادہ ہمارے گناہ نہیں ہے مالک مالک آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے گناہ اگر زمین و آسمان کے برابر بھی ہو جائیں تو آپ اس کو معاف فرما دیتے ہیں مالک مالک ہم آپ سے آپ کی اسی رحمت کے سر کے معافی مانگتے ہیں مالک پکی کی توبہ کرتے ہیں آپ کو مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر نہ پکڑیے مالک مالک ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے لیے آخرت میں معاملہ نہ فرمائیے مالک مالک ہم نہیں برداشت کر سکتے قبر کی تاریکیوں کو مالک مالک ہم نہیں برداشت کر سکتے حشر کی سختیوں کو مالک مالک ہم آپ کے بنائے ہوئے بندے ہیں مالک مالک ہم آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے مالک مالک ہم بھوک اور پیاز کو بھی برداشت نہیں کر سکتے مالک مالک ہم کیسے برداشت کریں گے اس آگ کو کہ جس جا تو کہ جس آگ کا ہی دن پتھر اور انسان ہو گیا مالک آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ آپ کو آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مالک آپ کو ہماری ان بوڑھی ماؤں کا واسطہ مالک آپ کو ہماری ان معصوم بچیوں کا واسطہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہمیں اپنے اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما دیجیے ہمارے دلوں کو دین کی طرف موڑ دیجیے مالک مالک ہمیں بے حیائیوں سے بدہوستیوں سے معاف فرما دیجیے مالک حرام کاریوں سے حرام بینیوں سے ہمیں معاف فرما دیجیے ہماری حفاظت فرما دیجیے مالک ہم سب کو حلال کام کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام بینیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک ہمارے گھروں کو ہمارے گھروں کو بے حیائی سے پاک فرما دیجیے ہمارے گھروں کے ماحول کو دیندار بنا دیجیے مالک ہمارے گھروں کے اندر پردہ نصیب فرما دیجیے ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کی آوازیں نصیب فرما دیجیے ہمارے گھروں کے اندر نمازیں نصیب فرما دیجیے ہمارے گھروں کو آباد فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک ہم آپ سے جھولی پھیلا کر مالک مانگتے ہیں مالک مالک آپ کو بیکاریوں کا واپس لوٹانا برا لگتا ہے مالک مالک ہم سارے آپ کے دربار کے بیکاری ہیں مالک آپ کے در کے بیکاری ہے مالک ہماری جھولیاں بھر دیجئے مالک ہمیں اپنی مفرت نصیب فرما دیجئے بخشش نصیب فرما دیجئے اپنے رحمت نصیب فرما دیجئے مالک مالک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے مالک ہمارے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالوں پر رحم فرما دیجئے ان کے قبروں کو نور سے بھر دیجیے ان کو قبروں ان کی قبروں کو روزت من ریاض الجنہ فرما دیجیے مالک ہمارے ابا جی حضور کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمت نصیب فرما دیجیے ان کے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرما دیجیے مالک ہمارے جتنے بھی گزر چکے ہیں حاضرین مجلس میں سے جتنوں کے بھی اہل و عیال میں سے والدین میں سے جو لوگ گزر چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے مالک مالک ہمیں صبر کی دولت نصیب فرما دیجیے مالک ہمیں حیا کی دولت نصیب فرما دیجیے مالک ہمیں سچی نسل زبان نصیب فرما دیجیے مالک اپنے خوف کے اندر رونے والی آنکھیں نصیب فرما دیجیے اپنے خوف کے اندر ڈرنے والا دل نصیب فرما دیجیے مالک ہم سب کی زبانوں کو پاک فرما دیجیے ہماری آنکھوں کو پاک فرما دیجیے ہمارے کانوں کو پاک فرما دیجیے مالک آج کی مجلس کے اندر ہماری امی جی محترمہ موجود نہیں ہیں مالک اپنے فضل و کرم سے ان کو صبر جمیل ادا فرما دیجیے مالک ان کی زندگی کو ان کی عمر کے اندر برکت نصیب فرما دیجیے ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھ دیجیے مالک مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے مالدین کے اوپر رحم فرما دیجیے رب ہما کما رب یعنی صغیرہ مالک انہوں نے ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں انگلیاں پکڑ کر چلنا سکھایا ہم کھانا نہیں کھا سکتے تھے ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہم چل پھر نہیں سکتے تھے ہمیں چلنا پھرنا سکھایا مالک ان کے حالوں پر رحم پر بادی ہمیں ان کی قدر نصیب پر بادی رب ہم ہما کما رب یعنی صغیرہ رب ہم ہما کما رب یعنی صغیرہ مالک ہمیں اپنا خوف نصیب فرما دیجیے اپنی ذات پر ایمان نصیب فرما دیجیے قرآن پاک پر ایمان نصیب فرما دیجیے قبر حشر آخرت پر ایمان نصیب فرما دیجئے لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجئے مالک بہت خطا کار ہے بہت سیاکار آکار ہے مالک بہت بدکار ہے مالک پر آپ کے بندے ہیں مالک بہت جھوٹ بول کر بیٹھے ہیں بہت غفلتیں کر کر بیٹھے بہت نافرمانیاں کر کر بیٹھے ہیں مالک سے معافی مانگتے ہیں ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے امت کے مظلوم لوگوں کے حالوں پر رحم فرما دیجیے امت کے ان لوگوں پر رحم فرما دیجیے جن پر زلزلے طوفان بارشیں آ رہی ہیں مالک مالک وہ گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں مالک ان سے رابطے منقطع ہو رہے ہیں مالک ان کی خیر و خبر بھی پتہ نہیں ہے کن حالت کے اندر ہے مالک ان کے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک بارشوں سے ان کے گھر گر گئے ہیں مالک صبح سرد کی بچیاں سڑکوں پر آ گئی ہے مالک وہ باپردہ بچیاں کے جن کے سروں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا تھا جن کے سروں کو کبھی سورج چاند نے نہیں دیکھا تھا مالک مالک وہ پانی میں بہ کر سڑکوں پر آ گئی ہے مالک رحم پر بھائی مالک آپ نے ظلم نہیں فرمایا یہ ہمارے گناہ ہے مالک ہماری بدکاریوں کا یہ نتیجہ ہے مالک رحم پر بھائی مالک مالک رحم فرمائیے مالک ان بارشوں کو روک دیجیے مالک ان طوفانوں کو روک دیجیے مالک مالک ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ پکڑیے مالک مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک امت کے مظلوم لوگوں کے حال پر رحم فرما دیجیے کشمیر فلسطین افغانستان کے مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرما دیجیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی نصیب فرما دیجیے مسلمانوں کی جتنی بچیاں بھی دشمنوں کی قید کے اندر ہیں جتنے مسلمان دشمنوں کی قید کے اندر ہے سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے مالک ہمارے ان دینی مجالس کو قائم و دائم فرما دیجیے ہمیں ان کے اندر شریک ہونے کی لوگوں کو لانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے حق اور سچ کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک جو کچھ مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما دیجیے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما دیجیے مالک جو روزی کے لیے جو لوگ تنگ ہیں ان کو ہزار ریز نصیب فرما دیجیے گھروں کے اندر سکون نصیب فرما دیجیے گھروں کے اندر راج نصیب فرما دیجیے ایک دوسرے کی قدر اور نصیب فرما